حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا شدہ کتوں کے علاوہ کتوں کو مارنے کا حکم دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو بیاسی